اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے